خاموش یہ میں نے جال حق کا حوالہ یہ میرا ٹائم ٹائم شمار کرنا جی جال حق جال حق ہے اس کا سفا دو سو اکاسی سفا دو سو اکاسی پہ فرماتے ہیں لہذا اگر بعد سلام بیٹھ کر بعد سلام بیٹھ کر یا سفید توڑ کر بیٹھ کر یا سفے توڑ کر دو صورتیں بیٹھ کر یا سفید توڑ کر تھوڑی دیر دعا کی جائے تو بلا کراہت جائز جائز تو تب بلا کراہت جائز ہے یہ دو صورتیں ہو جائیں ایک بیٹھ کر اور دوسرا ہے سفید توڑ کر آپ اپنی باری میں بولے یعنی باری میں بولے اپنی اپنی بولے خاموش بھائی خاموش ابھی سعید اسد صاحب اعلان کر دیں گے خاموش خاموش اب تو اب مان جائیں گے خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش بیٹھے بھائی خاموش دیکھ میں یہ بات کہہ رہا تھا میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ مولوی محمد سعید صاحب اسد اپنا عقیدہ بالکل واضح طور پر بیان کر دیں اس سلسلہ میں میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب کا حوالہ پیش کیا اور جا کا حوالہ میں نے ان کے سامنے پیش کیا جو ان کے پاس اب جا چکا ہے اس کے اندر لفظ موجود ہے لہذا اگر بعد سلام بیٹھ کر وہ بھائی ٹائم میرا کہاں تین منٹ میں گل نہیں کی تھی کوئی بھی ہاں

جان حق کے اندر ان کا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ جنازہ کے بعد سفید توڑ کر یا بیٹھ کر دعا مانگنا تو جائز ہے لیکن سفید توڑے بغیر اور ویسے کھڑے ہو کر دعا مانگنا ناجائز ہے جس ان جان حق کا سفا دو دیکھو ساتھی بھیجی ہے اس میں رقم ناجائز ہے نکال کے والا غلط کرنا کیا بہت اچھا تجھے تجھ کے تجھ کے یاد نہیں کروں گا میں تو جماعت میں جاؤں لیکن فرق ہے جو جس جماعت میں تو مجھے یاد کرے گا میری جماعت تیری جماعت میں بہتر ہوگی زیادہ زیادہ بچوں لیکن پتا نہیں آپ کو مردوں کے ساتھ کیا دشمنی ہوگا کتنے بار سے دعا نہیں ملی کتنے بار سے دعا نہیں ملی پر کون ہے اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ مولوی محمد سعید صاحب اسد اپنا عقیدہ واضح طور پر بتائیں کہ جنازے کے بعد بات بالکل ذہن نشی رکھیے جنازہ کے بعد کیا اسی طرح سفیں کھڑی رہیں آیا قیام کی حالت میں اسی طرح کھڑے ہو کر سفیں اسی طرح باندھی رہیں کیا ان کے نزدیک دعا کرنا جائز ہے اس سلسلہ میں میں نے ایک جال حق کی عبارت پیش کی تھی جس پہ خامخواہ انہوں نے بہت زیادہ لے دے کی اور اب مجھے کہتے ہیں کہ جی پانچ گھنٹے تیرے واسطے گزارنا اور ہے یہ تو پتا چلے گا نا اب کون یوں طرز کبھی لگا کر کبھی کیا وقت ٹالتا ہے دیکھیے جال حق میں صاف لکھا ہوا ہے اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک اجمالی دوسرا تفصیلی اجمالی جواب تو یہ ہے کہ اس دعا سے ممانعت ہاں لفظ یاد رہنا اس دعا سے ممانعت کی تین وجہیں ہیں اور جنازے کے بعد فکہائے کرام نے جو منع کیا ہے اس کی کتنی وجہ ہے تین اس کی کتنی وجہ ہے اتنا مان رہا ہے کہ فکہائے کرام نے جنازے کے بعد دعا کرنے سے منع کیا ہے اور منع کرنے کی وجہ کتنی ہے تین منع کیا ہے اب مولوی صاحب میں تو آپ سے پہلے تو اتنا ہی کہہ دوں گا کہ یہ جو فکہائے ہنفیہ جن کی جن کے متعلق آپ کے مفتی احمد یار سار لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے منع کیا ہے یہ سارے کیا یہ سارے معذ اللہ مشرق تھے یا کافر تھے آپ کیا مقلد ہیں یا غیر مقلد آپ فکر انفی کو نہیں مانتے یہ جو فکہ کرام منع کرتے ہیں دعا سے آپ کہتے ہیں ہر وقت کرو اور آپ کے فکا جس فکا کو آپ مانتے ہیں وہ منع کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تین وجہ ہیں کتنی وجہ ہیں تین ایک یہ کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے چوتھی تکبیر تو بعد سلام تو پہلے اس وقت بھی دعا کرنا ممنوع ہے اس وقت بھی دعا کرنا ہاں دوم یہ دوم یہ کہ دعائیں زیادہ لمبی نہ ہوں دعائیں زیادہ لمبی ہاں جنازے کے بعد دعا تو مانگنی ہے لیکن لمبی ان کی بات پیش کر رہا ہوں جس خاموش خاموش ہاں تو ہٹا یہ وتیرا ہے یوں ہی آپ نے کرنا ہے وقت ٹالنا ہے نا یوں نے آپ نے یوں ہی کرنا ہے آپ کا یہی طریقہ ہوا کرتا ہے یہ آپ کی عادت ہے آپ اپنی عادت سے مجبور ہیں یہ دعائیں زیادہ لمبی نہ ہوں جس سے کہ دفن میں بہت تاخیر ہو دفن میں بہت تاخیر ہو اسی لیے نماز جمعہ کے انتظار میں دفن میں تاخیر کرنا منع ہے تیسرا تیسرے یہ کہ اسی طرح صف بستہ لیں تیسرے یہ چبئی خاموش تیسرے یہ کہ اسی طرح صف بستہ اسی طرح صف باندھے ہوئے اسی طرح صف بستہ دعا کی جاوے کہ دیکھنے والا سمجھے نماز ہو رہی ہے یہ زیادتی کے مشابہ ہے یہ تین صورتیں ہیں منع یہ تین صورتیں کیا ہیں ممانت کی وجہ کتنی تین ممانت کی وجہ کتنی تین لہذا لہذا کیا مطلب یہ تین وجہ نہ ہو اگر یہ تین وجہ نہ ہو لہذا اگر بعد سلام بیٹھ کر بعد سلام بیٹھ کر یا سفید توڑ کر یا صفے توڑ کر تھوڑی دیر کی تھوڑی دیر دعا کی جاوے سمجھیے تھوڑی دیر دعا کی جاوے تھوڑی دیر دعا ماشاء اللہ تھوڑی دیر دعا کی جاوے لہذا لہذا سمجھیے آپ کا مفتی احمد یار صاحب وہ کہتے ہیں کہ بعد سلام بیٹھ کر اور بعد سلام یہ کیوں قید لگا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کھڑے ہو کر جائز ہو کھڑے ہو کر جائز ہو بیچ کر اور آگے لکھتے ہیں یا سفیں توڑ کر یا سفیں کیا مطلب یعنی سفیں باندھی ہوئی ہوں تو پھر ٹھیک سفیں توڑ کر اور تھوڑی دیر کتنا تھوڑی دیر دعا کی جاوے تو بلا کے را جائز تب بلا کر جائز ہوگی ورنہ جائز ہاں یہ بات تو بالکل واضح ہے مولوی صاحب آپ اپنی کتابوں کا ذرا مطالعہ کیجئے جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے بات سمجھیے انہوں نے چند آیتیں پڑھی ہیں یس تجیب الزین آمن النزین آمنلحات وکال ربونی تجیب لکم اب سمجھیے ان کا اصل عقیدہ کیا اصل عقیدہ کیا ہے کہ صفیں اگر کھڑی ہوں اسی طرح تو دعا کرنا جائز نہیں اور صفیں توڑ کر پھر دعا کرنا جائز یہ جو آیتیں پڑی ہیں اگر ان آیتوں میں دعا کرنے کی اجازت ہے اگر ان آیتوں میں دعا کرنے کی اجازت ہے تو پھر صفیں باندھ کر بھی جائز ہونا چاہیے اور صفیں توڑ کر بھی پھر جائز ہونا چاہیے لیکن لیکن لیکن آپ کے لیکن آپ کے بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں اگر سفے باندھے ہوئے پڑے تو جائز ہو نہیں کیوں قید لگاتے ہیں بیٹھ کر کی قید لگا رہی ہیں کہ بیٹھ کر کرے سفید توڑ کر کرے یہ کیوں کیا جا رہا ہے اب بات بالکل واضح ہے میں انہیں کہوں گا صرف ایک آیت یہ جو آیتیں انہوں نے پڑھی ان آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا تعلق بھی جنازے کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر سکتے اور بات بالکل واضح طور پہ ذہن نشین رکھ لیجیے مولوی صاحب آپ کو پتا چلے گا وہ ابھی تو میں آپ سے اپنے آپ کے نظریے کی وضاحت ذرا کرانا چاہتا تھا کہ ذرا ہمت کر کے اپنا عقیدہ تک سونا لیکن مولوی سعید اسد صاحب مولوی سعید اسد صاحب اتنا گھبرایا ہے میرے مقابلے میں آ کر کہ اپنا عقیدہ چھاڑ گیا تیرے آپ کے بزرگ آپ کے بزرگ تو صاف لکھتے ہیں سفید توڑ کر جائز ہو بات سمجھو بھائی بات سمجھو ہماری طرف سے کوئی آدمی کوئی آدمی کسی قسم کا آواز نہ کرے یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو انہوں نے کرنا ہے جان چھڑانے کے لیے پر ہم نے چھوڑنا بڑی مشکل سے یہ شکار ہاتھ آیا ہے ان کے بزرگ ان کے بزرگ صاف لکھتے ہیں کہ سفید توڑ کر کرے یا بیٹھ کر کرے یا یا سفید توڑ کر کرے میں مولوی صاحب سے کہوں گا مجھ میں کوئی ضد نہیں دیکھو ہم نے اپنے اکابر سے سیکھا ہی یہ ہے ہم سے غلطی ہو ہم برملا مانتے ہیں جی کی غلطی اگر یہ مولوی صاحب مجھے ایک بتا دیں میں یہاں برسر عام اعلان کروں گا کہ تمہارے مذہب کو ہم نے قبول کر لیا لیکن بات ذہن نشی رکھ لیجئے نہ خجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بادو میرے آزمائے ہوئے ہیں میں نے میں نے ایک آیت پیش کی تھی جس سے استدلال میں نے ابھی تک نہیں کیا قرآن کریم کی آیت ہے قرآن کریم کی آیت ہے ولا مات آبادا منافقین کے متعلق اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ منافقوں کی نماز جنازہ اے ہمارے پاک نبی نہ پڑھنا منافق کی نماز جنازہ منافق کی نماز جنازہ اور منافق کے لیے ولا تکم اللہ قبر ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی کرنا اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا بھی منافق کے لیے یہ دو چیزیں نہیں ایک قبر پر دعا بھی اس کے لیے نہیں اور جنازہ بھی اس کے لیے نہیں یہاں سے بطور اشارت النس کے یہ پتا چلا کہ ہاں علیہ وصحابہ اجمعین حضور میں پانچ لگڑے ہوئے پڑھو جی۔ اس مناظرہ دلائل صرف قرآن و حدیث سے ہی پیش کیے جائیں گے ساری عمر روڑا پندے رہے بیل جی قرآن تو دستے رہے تیاری کسی کے لیے باتیں کے کے نہیں کرتا کرتا میں حالت جڑا غریب ہوئے ان پڑھا مت سل پا اندر بل جناب عمارت نے پہلے قرآن حدیث کا نمبر جائے تو اس کے کے بعد گے حق متعلق میں عمارتوں سے کوئی جھوٹ مارے فراڈ پاٹ مولوی ہو کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ کہ جائز تیرا پر لگاتی اور لگاتی سمجھے لگاتی اور لگاتی Okay.

ربر آ جے ربر جی نہ

والے بھی پڑھ کے سوائیاں نے حالت نمبر آئے گا پانچ بہتر رکھے چلتے

ہاتھ بارہ باری کے اندر مولوی محمد سعید صاحب اسد نے بڑا زور دیا ہے کہ یہ دعا سے روکنے والے شیطان روکنے والے کون ہیں شیطان ہیں یہ ہے جی میرے پاس جال حق وہ کہتے ہیں کہ تفصیلی جواب یہ ہے کہ عبارات میں سے جامع اور رموز ذخیرہ محیط کشف الغتا کی عبارتوں میں تو دعا سے ممانت ہے ہی نہیں بلکہ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں وہ ہم بھی منع کرتے ہیں وہ ہم بھی منع کرتے ہیں سعید صاحب کہتے ہیں جو منع کرے وہ شیطان تو یہ فتوا کس پر بات سمجھے اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو عبارتیں ہیں کو یہ بھی مانتے ہیں وہ فکہ جو ہیں وہ دعا سے منع کرتے ہیں وہ دعا سے منع ہم بھی منع کرتے ہیں کھڑے ہو کر دعا کرنے سے منع فرمایا ہے کنہوں نے منع فرمایا ہے فکہ نے کنہوں نے منع کیا ہے فکا نے ان کے بقول وہ کیا بنے ان کے بقول وہ کیا بنے خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش دیکھیں اب ان کے بزرگ بھی کھڑے ہو کر دعا کرنے سے جنازے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنے سے منع کرتے ہیں اور فکہ نے بھی منع کیا ہے اور وہ سارے ان کے بزرگ ہیں اور معاذ اللہ یہ خود ذرا اپنے گربان میں جھانکے ہیں کہ کیسا فتوا ان پہ لگا رہے ہیں وہ سچ آخر پترے ہو جائے ہونے چاہیے اور اگلی بات مولوی صاحب ابتدا سے اب تک میں صاف انہیں کہتا ہوں اپنا عقیدہ بتاؤ کہ رضا خان صاحب نے مفتی احمد یار صاحب نے یہ غلط لکھا ہے یا صحیح انہوں بھی نہیں آخر کہ غلط لکھا ہاں؟ اور اپنا عقیدہ بھی تو واضح بتا صاحب بالکل بات ہے یا تو کہہ دیجیے انہوں نے غلط لکھا جب آپ کہتے ہیں کہ منع کرنے والا شیطان ہے اور یہ جال حق والے منع کرتے ہیں تو شیطان سے تو برات کا اظہار کرنا چاہیے نا مولوی صاحب اگر آپ میں قرآن ماننے کی طرف ہے تو اعلان کیجئے کہ مفتی احمد جار سے ہم نے برات کا اظہار کیا اور اعلان کیجئے اعلان کیجئے کہ فکہائے اسلام فکہائے اسلام سے ہم نے برات کا اظہار کیا آگے آیتیں پڑھتے ہیں مساں جی آیت پڑھ دن بار بار وکال رب کو مدونی وغیرہ وقال رب کو مدونی استجب لکم کاش کی نظر جب سوچ لو لفظ ہے قرآن کریم کا وقال رب کو مدونی استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے او لوگو مجھے پکارو کس کو پکارو آگے دونا غیری تفسیر خازن تفسیر خازن تفسیر معالم دونا غیری مجھے پکارو میرے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں کسی نبی کو یا کسی ولی کو کسی پیر فقیر کو مت پکارو جب بھی پکارنا ہو مجھے پکارو اور قرآن کریم کا نام یہ دیکھیے ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له كريم مانا کیا جو اللہ کا تذکرہ چھوڑ کر اللہ کی پکار چھوڑ کر اوروں کو پکارنا شروع کر دے نقیز لہو شیطانہ مولوی صاحب مولوی صاحب یہاں دعا سے مراد دے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا خدا کے علاوہ کسی اور کو جو پکارے یا پکارنے کی دعوت دے یوں سمجھ لیجئے وہ شیطان کا ساتھی ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے اور یہ کالا رب کو مدونی اور بعض دوسری آیات جو ہیں مکی کہاں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں کہاں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں اور یہ میرے پاس پتاوا رضویہ ان کا موجود ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مکے کے اندر جنازہ کوئی موجود نہیں تھا جنازہ سمجھنا جنازہ کب فرض ہوا مدینہ میں جا کر جنازہ کب فرض ہوا جا کر اور مکہ کے اندر جب جنازہ نہیں تو جنازہ کے بعد دعا کیسے آ گئی بات سمجھیں بات سمجھیے خاموش خاموش خاموش خاموش میں نے آج پڑھی تھی اور یار کو گل کرنے تا کرو تسی بھی کو کر دے ابدا میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے منافق کا جنازہ پڑھنے سے روکا ہے اور منافق کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنے سے بھی روکا ہے اس سے اشارت النس کے طور پہ پتا چلا کہ نبی پاک کا مبارک طریقہ یہ تھا نبی پاک کی سنت یہ تھی کہ صحابہ کرام کا جنازہ بھی پڑھتے تھے پھر قبر پر جا کر کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے یہ دو کام جو نبی کا پاک کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ روکا گیا کہ یہ دونوں کام منافقوں کے لیے کرنے اگر جنازے کے بعد دعا بھی نبی پاک کرتے ہوتے تو اللہ روکتا یا نہ اللہ روکتا نا پر اللہ نے روکا نہیں تو قرآن کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ جنازے کے بعد دعا جنازے کے بعد دعا اور میں مولوی صاحب کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آیتیں پڑھتے ہیں ان آیتوں کا جنازے کے بعد دعا کے ساتھ تعلق ثابت کریں یہ تعلق ثابت کر سکتے ہیں جو آیت میں نے پڑھی اس آیت کا جنازے کے ساتھ تعلق ہے مفسرین خود لا تو سلے پہ لکھتے ہیں مراد ہے نماز جنازہ مراد کیا ہے نماز اور یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر احمدی یہ تفسیر احمدی میرے پاس موجود ہے اور اس کے اندر صاف لفظ موجود ہے کہ ولی سفل قرآن آیتن یوسد علی فرضیت الجنازت علی المؤمنین سوا حاضی ہی یہ آیت وہ ہے یہ آیت وہ ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر جنازہ پڑھنا فرض مسلمانوں پر جنازہ پڑھنا فرض تو میں نے مولوی صاحب جس طرح حوالہ بتایا میں آپ کو کہتا ہوں پورے پرانے کریم سے ایک آیت لائیے اور اس کا تعلق کسی مفسر سے ثابت کیجیے اس نے کہا ہو اس کا تعلق جنازے کے بعد دعا کے ساتھ ہے ایک ثابت کر دیں میں کہتا ہوں ایک ثابت کر دیں میں بار بار کہتا ہوں ہم میں کوئی ضد نہیں مولوی صاحب اگر ہمت ہے ایک آیت پر نشان لگا کے بھیجیے جس آیت کا معنی یہ ہو کہ جنازے کے بعد دعا کیا کرو میں خدا کی قسم اٹھا کے قسم اعلان کر دیں گے ہم نے مان لیا شیخ کالونی میں آ کے داخلہ ہے کہ تو جامع رضبیہ شیخ کالونی میں آ کر داخلہ لو میں نے پہلے کہا تھا دلیلیں آئیں گی صرف اللہ کے قرآن سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیثوں سے کتابیاں نہیں چلنیاں ہے اللہ کے ذکر سے تو چار حق میں لکھا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر سفے توڑے بغیر دعا مت مانگے میں یہ چاہتا تھا کہ اس بات کو ذرا آخر میں لے جاؤں کیونکہ یہ شرائط کے مطابق نہیں لیکن اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے خرچے کا تو میری مرضی یہ تھی کہ پہلے اللہ کے قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کے حدیثوں سے ثابت کر دو ویسے آپ نے دیکھا آپ سنتے تھے جادو وہ جو سر چڑھ کر مولوی صاحب نے سنا نہیں وہ چلا ہنس کی چال اپنی میرے کو منگو کسی اور میرے کو منگو کسی اور کو بار کے جنازے کے بعد دعا مانگنا دفن مکرو تانی ہے مکرو تنگی ہے میں کتنی بار پوچھوں گا جو میں نے آیتیں پڑھی ان آیتوں کے بارے میں مکے شریف میں حاصل ہوں مکے شریف میں مولوی احمد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جنازہ ہی نہیں تھا جب جنازہ نہیں تھا تو یہ جب

اور ان کی تفسیر اس مخصوص واقعہ پر منحصر نہیں ہوگی کیونکہ مشہور قاعدہ ہے العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی کیونکہ تجربے میں بھی پڑھا جائے گا اگر ایسی آئے تو کوئی واقعات سے مخصوص کر دیا جائے